جو ان کا کرے وہ اپنی بھلے کو اور جو برائی کرے اپنی بارے کو اور تمہارا رب بندوہے پر ظلم نہ کرتا